حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینے آئے انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ نے فرمایا اگر تم ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو بہتر ہو جاؤ گے انہوں نے ایسے ہی کیا پھر جب وہ صحت یاب گئے تو وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا اور آپ کے اونٹ ہانک کر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفتاری کے لیے چند افراد بھیجے چنانچہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور گرم سلائیوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دی اور انہیں ہررا میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھتر